كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معاذ السامین کرام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے دار الامتحان بنایا ہے اور اس کے بعد والی جو دنیا ہے جو موت کے بعد شروع ہو رہی ہے اس دنیا کو اللہ تبارک تعالی نے دار الجزا یعنی یہاں پر ہم جو کام کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالی موت کے بعد والی زندگی میں مرحمت فرمائیں گے یہ اللہ کا دستور ہے اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو چونکہ مسلمانوں سے اپنے ماننے والوں سے اور کلمہ پڑھنے والوں سے پیار ہے اور محبت ہے بہت اللہ تبارک تعالی مخلوق سے شفقت کرتے ہیں اللہ تعالی مخلوق سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ ساری دنیا کی ماؤں کی مامتا کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پیار اور اس کی شفقت اور اس کی محبت ایک طرف رکھ دی جائے تو ساری ماؤں کی مامتا انسانوں کی ماں حیوانوں کی ماں جانوروں کی ماں فضاؤں کے مخلوق اور سمندروں کے مخلوق سب کی محبتیں اللہ کی محبت کے سامنے اور اللہ کی شفقت کے سامنے ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سوئی لے کر سمندر میں ڈبوئے اب سوئی پر جو پانی لگا اس کا کیا مقابلہ سمندر سے سمندر سمندر ہے اور سوئی پر لگنے والا پانی کیا مقابلہ کر سکتا ہے سمندر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو مسلمان ہیں جو شکوا کرتے ہیں فلا آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا روزہ ہی نہیں رکھتا داڑھی مڈاتا ہے گالیاں دیتا ہے مسجد کی شکل و صورت نہیں دیکھتا اور اللہ اس کو نواز رہا ہے اس کی ترقی پر ترقی ہو رہی ہے وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے وہ اسکراپ اٹھاتا ہے کچرا اٹھاتا ہے سونے کے بھاؤ چاندی کے بھاؤ نکل کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف نہیں ہم راتوں کو اٹھتے ہیں روتے ہیں قدردانی کرتے ہیں علماء کی بزرگان دین سے ہماری نسبت ہے یہ کیا ہے بات اصل یہ ہے جھوپڑی ہو یا پختہ مکان ہو گھر کی صفائی کرتے نہیں کرتے یعنی گھر کا کچرا جھاڑتے نہیں جھاڑتے صبح میں شام میں کبھی اور جو کچرا جھاڑ کر کچرا جو ہوتا ہے وہ ویسٹ چیز ہوتی ہے بلکہ اس میں کبھی کبھی کچھ قیمتی چیزیں بھی لگ جاتی ہیں پن تھا اس کا ٹاپ چلا گیا تو انہوں نے سوچا کہ استعمال کے لائق نہیں تو اس کو ڈال دیا کچرے میں حالانکہ وہ استعمال کے لائق ہے کپ ہے اس کے پکڑنے کا جو ہینڈل ہے جس میں انگلی ڈالی جاتی ہے وہ ٹوٹ گیا کہا کہ بھئی چلو دوسرا لے لیں گے لیکن وہ کب استعمال کے لائق ہے دنیا کے اندر جو کچرا جھاڑا جاتا ہے اس میں کچھ چیزیں کسی غریب کے کام کی آ بھی جاتی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے یہ کچرا جہاں پر پھینکا جاتا ہے اس میں سے چننے والے کچھ لوگ چنتے ہیں کچھ پلاسٹک چنتے ہیں کچھ لوہا چنتے ہیں لیکن کسی کنجوس مکھی چوس نے کچرے کو فلٹر کر کر پھینکا کہا کہ اس میں کوئی استعمالی چیز نہیں جانی چاہیے بالکل دیکھ بھال کر خود بھی دیکھا بیگم سے اس کا انسپیکشن کروایا اولاد سے کروایا مالی کے مقام سے کروایا اور کچرے کو پھینک دیا اس کے بعد کسی نے آ کر اس کو اطلاع دی کہ وہ جو تمہیں گالیاں دیتا ہے وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا کچرا اٹھا کر لے جا رہا ہے اس نے کہا کہ مجھے اعتماد ہے بھروسہ ہے دل دل میں کہہ لیتا ہے کہ میں نے خود چیک کیا اور میں نے اپنی بیوی سے انسپیکشن کروایا اولاد نے اس کو دیکھا مالی کے مکان نے کرایہ دار نے دیکھا کہ ایک بال برابر اس میں کوئی چیز نہیں ہے جانے دو ہمارا بال تھوڑی نہ بگڑے گا یہاں جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ آپ کے کچرے کو آپ کا اگر کوئی دشمن اٹھا رہا ہے تو ہماری شان میں کوئی فرق نہیں ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور اس کے اٹھانے کی وجہ سے ہماری عزت نہ بڑھ رہی ہے نہ گھٹ رہی ہے ارے آپ نے ناخون کاٹے آپ نے بلکہ میں کہوں گا کہ چالیس دن کے اندر جو گندے بال نکالے جاتے ہیں ان بالوں کو آپ نے نکالا سڑک پر آپ نے پھینک دیا اور کسی نے آ کر ہمیں اطلاع دی کہ آپ کا دشمن وہ جو ہے لے کر جا رہا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے کا اندازہ لگائیں کہ جو اللہ تبارک تعالی سات زمین اور سات آسمان کا مالک ہے اور جس اللہ نے ایک کن سے ہمیں عمارت بنانی ہو مٹیریل کی ضرورت ہے ہمیں لائٹ سلگانا ہو آن کرنا ہو تو ہمیں بجلی کی ضرورت ہے اللہ کو چاند کی چاندنی لانے کے لیے کوئی کیمیکل کی اور میٹیریل کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی سورج کے اندر حرارت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس میں کسی قسم کی گیس کے گولے کو نہیں ڈالا اراد ادا ان شیئن له کن فيكون اللہ نے کسی چیز کو بنانا چاہا اے جنت تو بن جا تو جنت بن گئی اے آدم تم بن جاؤ تو آدم بن گئے اے جبرائیل تم بن جاؤ تو جبرائیل بن گئے اے تو بن جا تو دوزخ بن گئی اے دوزخ کے دارو غار تم بن جاؤ تو بن گئے اے جنت کے واچمین اور گیٹ کیپر رضوان تم بن جاؤ تو بن گئے تو جو اللہ اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اور جنت کو اپنے کن سے بنانے والا جہنم کو اپنے کن سے بنانے والا کروڑوں فرشتوں کو اپنے حکم سے بنانے والا اربوں خربوں مخلوقات کو پالنے والا پرورش کرنے والا ایک داڑی مڈا ایک بلڈنگ لے لیا تو اللہ کے خزانے میں کیا فرق آ رہا ہے اللہ تو تھوک کر بھی نہیں دیکھتا آخا نے فرمایا کہ ساری کائنات اللہ تعالی کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں پوری کائنات تاج محل لال قلعہ سوئٹزرلینڈ واشنگٹن امریکہ برطانیہ یہ ساری دنیا مچھر کے مچھر کے پر کو کوئی شوکیس میں رکھے گا مچھر کے پر کو آپ کی بیوی کان کی بالی بنا کر کان میں لٹکائے گی کہیں مچھروں کے پر کا گلے کا ہار کسی دلہن نے ڈالا ہے کہیں ساڑی پر جو چمکی کا کام کیا جاتا ہے بجائے چمکی کے مچھر کے پر کو اٹکایا گیا ہو کیا ویلو ہے ہمارے پاس مچھر کے پر کی پوری دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر عبادت کرنے والے ہیں آپ اور ہم نماز پڑھنے والے ہیں صحیح راستے پر چلنے والے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کرنے والے ہیں اور نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوششیں کرنے والے ہیں حوصلوں کو پس مت کیجیے بلا الحیات الدنیا ان کی دنیا کی کی دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ کیا حیثیت ایک پیشاب کا قطرہ ہمارے لیے کوئی قیمت رکھتا ہوگا اللہ کی قسم ہے قیمت اس کی نکلے تو پریشانی نہ نکلے تو پریشانی ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے خادم نے عرض کیا باتیں چل رہی تھی اور حضرت نے کہا کہ ذرا استنجا سے فارغ ہو کر آتا ہوں تو اس قادم نے عرض کیا کہ حضرت والا اگر یہ استنجا آپ کا بند ہو جائے پیشاب آپ کا بند ہو جائے آپ کیا کریں گے کہنے لگے کہ آدھی حکومت میں پیشاب کے قطرے نکلوانے کے اندر دے دوں گا اگر پیشاب نہ نکلے تو انسان مر جائے گا میں دو چار قطرے نکلوانے کے لیے اپنی آدھی حکومت نیلام کر دوں گا کہا کہ اگر آپ کو پیاس لگے اور پانی کا ایک گھونٹ نہ ملے ایک قطرہ نہ ملے تو آپ کی پیاس بجھانے کے لیے کیا کریں گے فرمایا کہ آدھی حکومت چند گھونٹ پانی کے لیے چند قطرے پانی کے لیے دے دوں گا پانی پی لیا پیشاب نہیں ہوا کہا پینے چند قطرے پانی چند گھوٹ پانی اور چند قطرے ان کو پیشاب کے نکالنے کے اندر ساری حکومت میں دے دوں گا یہ ہے انسان کی حقیقت اور یہ ہے اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی مملکتوں اور دنیا کی سلطنتوں اور دنیا کی حکومتوں کی ویلو قدر و قیمت یہ آدھی حکومت دو گھوٹ پانی کے لیے اور آدھی حکومت چند قطرے پیشاب نکلنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ساری زمین کے خزانے اور سارے آسمان کی دولتیں اللہ کے یہاں ہمارے یہاں شاید ہمارے پیشاب کے خطرے کی کوئی ویلی ہو اللہ کے یہاں اس کی بھی کوئی ویلو نہیں ہے جب ویلو نہیں ہے اس کچرے کو اگر کوئی ہمارا دشمن اٹھا کر لے جا رہا ہے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا ہماری پڑوس سے لڑائی ہو گئی بچے بچوں کی انبن ہو گئی بڑے اس میں آئے تو تو مئی ہو گئی لڑائیاں ہو گئی جھگڑے ہو گئے اب اس کے بعد اب ہم نے باہر کے اندر جو ڈسٹ بین رکھی ہوئی تھی کچرے کا ڈبا رکھا ہوا تھا ہم نے آم کے چھلکے اس میں ڈالے ہم نے آم کی بیج اس میں ڈالی نہ چھلکے استعمال کے لائق نہ بیج استعمال کے لائق گھر کے اندر سبزی آئی تھی اس کو آلو کو چھیلا اور چھلکے اس میں ڈال رکھے تھے پھر بچے نے آ کر اطلاع دی ابو ابو وہ تو آپ کا دشمن ہے پڑوس والا وہ تو ڈسٹبین سے کچرے کے ڈبے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اللہ تعالیٰ ان داڑھی منڈوں کو بے نمازیوں کو فرونیوں کو شدادوں کو حامانوں کو قارونوں کو اگر دنیا دے رہے ہیں تو اللہ کے یہاں پیشاب کے قطرے کے برابر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمیں کیوں جلنا ہم کیوں اپنے آپ کو گھلائیں ہمیں اتنا شریعت کے پابند رکھو دیکھو اللہ نہ کیسا کر رہا ارے حیثیت ہی نہیں ہے حیثیت داڑھی کی ہے داڑھی ہے اللہ کی نعمت ہے یہ پیشانی خدا کے حضور جھک رہی ہے اللہ کی نعمت ہے حیال صلاح کا جواب دے رہے ہیں اور بلاوا آ رہا ہے لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ اربوں لوگ کھربوں لوگ زلی دنیا پر اللہ نے انہیں لگا دیا جاؤ مرو مٹو علماء نے کہا دنیا جیفا و طالب کلاب دنیا سڑی مردہ چیز ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے کتے ہم کتوں پر حسرت کریں چھوٹا بڑے ہونے کی حسرت کرتا ہے یا بڑا چھوٹے ہونے کی تمنا کرتا ہے کوئی منسٹر کسی فقیر کو دیکھ کر جلتا ہے یا کوئی فقیر منسٹر کو دیکھ کر حسد کرتا ہے کوئی منسٹر یوں کہے یا اللہ کیا مجھے فقیر نہیں بنایا دنیا میں ایسا ہوتا ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ فقیر کہتا ہے اے اللہ میں تحجد کوٹتا ہوں اشراف پڑھتا ہوں عوابین پڑھتا ہوں مجھے فقیر بنا دیا در در کی ٹھوکریں لگانے پر مجبور کر دیا اور یہ دیکھو داڑی منڈا شرابی زانی اور دونوں سے حکومت دے دی تو یہ کیسے ہمارا ایمان نہیں بنا ہم نے داڑھی کو نہیں پہچانا سنت کو نہیں پہچانا مسجد کے میناروں کو نہیں پہچانا قرآن کے پڑھنے سننے کو نہیں پہچانا حق پہ سننے کہنے کو نہیں پہچانا اللہ کے راستے کی تو ہم کیا کرتے ہیں وہ دنیا جو اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں وہ دنیا مردار اور جس کا طلبگار کتا ہے اس کی طرف ہم حسرت سے دیکھیں تو مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو چیز ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے میرے ہاتھ میں دنیا کی سب سے قیمتی گھڑی ہے سو کروڑ کی واچ ہے اور ایک آدمی ہاتھ کے اندر بیس روپے کی تیس روپے کی وہ الیکٹرک واچ ڈالا ہے جو فٹ پاتوں کے اندر ملتی ہے بھائی اسے مجھے جلنا چاہیے میں اسے دیکھ کر جل کیا مصیبت ایمان ہم رکھیں نماز ہمارے پاس داڑھی ہمارے پاس تحجد ہمارے پاس اللہ والوں سے رزوت ہمارے پاس کچھ پیشاب کے خطرے ایک مری ہوئی دنیا اور اس پر وہ لوگ پڑھ رہے ہیں خوش ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیرے دشمنوں کی یہ حالت ہے کہ تو ہمیں اپنے گھر بلا رہا ہے اور انہیں مردے پر گرنے پر مجبور کر رہا ہے مرے ہوئے کتے پر اور مرے ہوئی سڑی ہوئی چیز پر دوڑنے پر مجبور کر رہا ہے شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے یہ دنیا ہے دھوپ چھاؤں کی طرح مقدر ہے ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا اتنا مقدر تو مل کر رہے گا اس میں دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی مملکت اور دنیا کی کوئی سلطنت اس مقدر کو نہیں بدل سکتی نہ آج تک کسی نے بدلا ہے نہ قیامت تک کوئی بدل پائے گا کتنے افسوس کی بات ہے برسوں سے دین پر لگے ہیں برسوں سے ہم جو ہے اسلام پر لگے ہیں اور آج تک ہم نے جس چیز پر لگے ہیں اس کی ویلو ہم نے نہیں جانی ہے اس کی قدر و قیمت ہم نے نہیں جانی ہے قیمتی موبائل ہمارے پاس ہے کتنے کا ڈھائی لاکھ روپے کا امپورٹڈ موبائل ہے اور کسی نے ساڑھے چھ سو روپئے کا ہم جو ہے جل چھوڑ رہے ہیں یا اللہ تو اسے دے دیا تو اللہ کے آسمان کے فرشتے ہنسیں گے یہ جو گھٹا ہے نماز پر نماز کا پیشانی پر ساری دنیا کے ہیرے اس سیاہی پر قربان ہیں یہ جو بال ہیں داڑھی کے بال کے ذرے پر زمین کے خزانے قربان ہیں پہلے تم قدر جانو پہلے تم عظمت جانو کہ میں کون سا کلیمہ پڑھنے والا ہوں اس کا وزن کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو حساب و کتاب کے لیے بلائیں گے اب وہ کہے گا کیوں اللہ مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں زلیل کرنا چاہتے ہیں طے شدہ بات ہے میرے نام اعمال میں گناہ گناہ گناہ چھوٹا بڑا دن رات جوانی بڑھاپا کیا کیا میں نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ کبھی میں نے دی مر رہا تھا مر رہا تھا مری ہوئی سڑی ہوئی دنیا پر کیوں بلا رہے ہیں اللہ اللہ کو اس کی کوئی آدھا پسند آ چکی ہوگی اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی بہانے سے جنت میں بھیج دیتے ہیں اللہ نے اسے بلایا کہا کہ کس قوم میں کس ذات میں تم پیدا ہوئے کہا مسلمانوں میں کہا کلمہ پڑا اللہ جب یہ مسلمان ہیں کبھی نہ کبھی پڑا ہوگا ماں نے ڈانٹ کر بھیجا ہوگا مکتب اول کلیم طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کبھی میری زبان سے نکل گیا ہوگا اب جو نام اعمال میں دیکھا گنا گنا گنا گنا ایک دفتر دو دفتر تین دفتر ستر دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے اور نہ نماز کا نشان نہ روزے کا نشان نہ تلاوت کا نشان اور ایک جگہ دیکھا کلیما طیبہ ہے کہاں اس کو نیکی کے پڑھیوں میں رکھو اور اس کو گناہوں کے پڑھنے میں رکھو گناہوں کے پڑھنے میں پہلے ان کو رکھا گیا اتنا دھسا اتنا دھسا لگ رہا تھا کہ گناہوں کے پلوں کی زنجیر ٹوٹ جائے گی گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے اور جب اس کلمہ طیبہ کو جو اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھا تھا اس پڑھنے کے اندر رکھا تو اتنی اوپر اٹھا لگ رہا تھا کہ اچھل کر برائیاں اور گنا باہر پڑ جائیں گے اور یہ نیکیوں کا پڑلہ وزن کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا ہم نے پہچانا کہ اس کی قیمت کیا ہے ارے پیشاب خانوں کو دیکھ کر بیت الخلا کو دیکھ کر گیا تھا بھی سیٹ صاحب کے کیا ماشاء اللہ تو ہے افسوس ہے لانت ہے سینے میں انا نے کل کوثر کی صورت رکھ کر جیب میں مسواک رکھ کر چہرے پر نبی کا چہرہ رکھ کر سر کے اندر ٹوپی رکھ کر جسم پر اسلامی لباس رکھ کر زبان پر کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر بیت الخلا کے ماربل پر مر رہا ہے دو لاکھ کا موبائل رکھ کر تین سو روپے کے فقیر کے موبائل پر مرنے والا دیوانے کتے نے کاٹا نہیں ہوگا اسے داڑھی ہے اللہ راضی ہے ایمان ہے نبی راضی ہے آخا کی عظمت ہے اللہ کے نبی ہم سے خوش ہیں اے اللہ اب دنیا ملے نہ ملے اب خزانے ملے نہ ملے اب بلڈنگیں ملے نہ ملے اب دولت ملے نہ ملے یہ تو تون نے قارون کو بھی دے رکھا ہے فراؤن کو دے رکھا ہے شداد کو دے رکھا ہے حامان کو دے رکھا ہے ابو جہل کو دے رکھا تھا ابو لہب کو دے رکھا تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کو دے رکھا تھا اس سے کوئی فرق نہیں مولا ایمان تو جو نے حق تو ہمیں دے رکھا ہے حیال صلاح پر ہمارے قدم جو مسجد کی طرف بڑھتے ہیں جمعہ میں جو مسجد کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے ہاتھ مجبور ہوتے ہیں جمعہ کے دن کے کہ ہماری آنکھیں ترستی ہیں ہماری زبان پڑھنے پر مجبور ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اسے پہچانو جنت میں جا کر دوزخ والوں کو کوئی للچائی بھی نگاہ سے دیکھتا ہے یا اللہ خالی ہور دے دیے غلوان دے دیے باغات دے دیے بہتی نہریں دے دی یہ دیکھو غسلین پی رہا ہے غسلین جہنمیوں کے جسموں کا جو زخم ہے اور اس سے جو پیپ اور لہو نکلتا ہے اس کو غسلین کہتے ہیں کوئی کرے گا بے وقوف گھامڑ دنیا کے سو پاگل کتوں نے کسی کو کاٹا ہو وہ اتنا بڑا پاگل نہیں ہوگا ایک صاحب تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو سیر کرتے کرتے جب دریا کے کنارے گئے کانوں سے سنا ہی نہیں دے رہا ہے پیروں سے چلنے کی طاقت نہیں ہے سارے جسم کے اندر ہوڑے پھنسیاں اور گندگی اور غلازت نکل رہی ہے اور بالکل ایک گوشت کے لوتڑے کی طرح سمندر کے کنارے پڑے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا کھانا اس کا نصیب نہیں پینا نصیب نہیں کیسے جیتا ہوگا کیسے یہ زندگی گزارتا ہوگا کسی نے آ کر سیر کرنے والا تفریح کرنے والا منہ میں ایک روٹی ڈال دیا تو اس کا گزران ہو گیا کسی نے پانی ڈال دیا اس کا گزران ہو گیا نہ آن سے برابر دکھائی دیتا ہے نہ پیر چلنے کے لائق ہیں نہ ہاتھ پکڑنے کے لائق ہیں نہ کان سننے کے لائق ہیں نہ دنیا میں کوئی اس کی اولاد ہے نہ اس کا اگلا ہے نہ اس کا کوئی پیچھا ہے اللہ اللہ کیے جا رہا ہے یہ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے یہ دل میں خیال آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً اس فقیر کو اس دل کے اندر الہام کیا کہ سامنے جو صاحب کھڑے ہیں ان کو تیرے بارے میں شک و شبہ ہے کیوں تو اللہ کا نام لیتا ہے تو انہوں نے فوراً جواب دیا سننے کی طاقت نہیں تھی اللہ نے الہام کیا عمر اللہ نے میرے دل کو صحیح سالم رکھا اور میری زبان کو لگا دیا اللہ اللہ کرنے پر میرا وہ اللہ جو میرے پیروں کو مفلوج کر دیا چلنے کے لائق نہیں ہاتھوں کو ناکارا کر دیا اٹھانے کے لائق نہیں کان کو ناکارا کر دیا سننے کے لائق نہیں آنکھ کو بیکار کر دیا دیکھنے کے لائق نہیں نہ بیوی نہ بچے نہ آگے نہ پیچھے وہ اللہ کیا اس بات پر قادر نہیں تھا کہ میرے دل کو بیکار کر دیتا میرے زبان کو بیکار کر دیتا میرا اللہ میرا اللہ شکر ہے کہ میں دل سے تجھے سمجھ سکتا ہوں زبان سے تجھے پکار سکتا ہوں کیا اللہ کی یہ کچھ کم نعمت ہے میں اللہ کا نام لے رہا ہوں یہ کچھ کم نعمت ہے دولت پیسہ روپیہ یہ تو اس کے پجاری دنیا کے کتے ہیں ہم ان کی طرف دیکھ کر چاہیے نگاہ سے دیکھیں وہ نماز نہیں پڑھتا پھر بھی اللہ دے رہا ہے وہ جوا کھیلتا پھر بھی اللہ دے رہا ہے وہ سٹا کھیلتا پھر بھی اللہ دے رہا ہے وہ گھر کے اندر سنیما لگا رکھا ہے ہوم تھیٹر لگا رکھا ہے اللہ تو کیا ہے اللہ کے پاس اس کی حقیقت تو دے رہا جلنے کی کیا اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس نماز ہے ہمارے پاس تلاوت ہے ہمارے پاس ذکر ہے ہمارے پاس ایمان ہے ہمارے پاس نبی کی محبت ہے ہمارے پاس اللہ کی محبت ہے ہمیں جو ہے اللہ کے عرش کے پاس یاد کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا جاتا ہوگا مالداروں کی محفل میں کیا جاتا ہوگا میرے رب نے کلام پاک کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں رشاد فرمایا فَذْكُرُونِ قر تم یاد کرو مجھے یاد کیسے کرو نماز پڑھتے ہو تو یاد کرتے ہو درود پڑھتے ہو تو یاد کرتے ہو تلاوت کرتے ہو تو یاد کرتے ہو کاروبار کے اندر حرام کام نہیں کرتے ہو تو مجھے یاد کرتے ہو ایک آدمی آ کر نماز کے وقت کاروبار کرنا چاہ کہا کہ نہ بابا ہم نماز پڑھ کر آئیں گے آٹو میں جا رہے تھے شرط لگائی ڈرائیور نے نماز کا وقت ہو رہا ہے ڈیڑھ بجے زہر کی نماز کی جماعت ہے جہاں مسجد آئے گی ہم رکیں گے آپ اگر آٹو میں بیٹھنا چاہیں بیٹھیں آپ ٹیکسی میں بیٹھنا چاہیں بیٹھیں ہم نماز پڑھ کر آئیں ورنہ آپ دوسری آٹو کر لیں دوسری ٹیکسی کر لیں یہ عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اللہ نے فرمایا فسکرونی ازکرکم حرام کام نہیں کرتے ہو تم حلال کام کرتے ہو ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ تصویر لے کر اللہ اللہ کرنے لگے جو بھی دین کا کام کیا غریب کو کھانا کھلایا اللہ کو یاد کیا ننگے کو کپڑا پہنایا اللہ کو یاد کیا مسجد کی مدد کی اللہ کو یاد کیا مدرسے کو چندہ دیا اللہ کو یاد کیا غریب کو نوالا دیا اللہ کو یاد کیا اللہ نے کہا بس قرونی تم نے مجھے یاد کیا میں تمہارا ذکر آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں وہ بڑا ہے یا دھیڑو چمبار کا ودھان سبھا میں ہمارا نام لینا بڑا ہے عید آتی ہے سیٹ صاحب چودھری صاحب عید کی مبارکبادی دینے کے لیے گنیش کے تہوار کی مبارکبادی دینے کے لیے اٹھائیے ان کو جماعت والے صاحب میں گنیش کی تہوار کی مبارکبادی دینے کے لیے اب تصویر ہے آگے بھی دھیڑ ہیں چمار ہیں کافر ہیں مشرق ہیں ایم ایل اے ہیں کاؤنسلر صاحب ہیں ان کی تصویروں کے ساتھ یہ تصویر لگا کر اپنے آپ کو شان پتی کر رہا ہے جاتے جاتے اب جب اس گلی سے گیا اپنے دوست کو کونی ماری دیکھ رہے کس کے ساتھ میری فوٹو آئی ایک تو ہے ایک میں ہے تجھے کون یاد کرتا تو کہنا یہ دھیڑ چموار تجھے یاد کرتے ہیں میں تحجد کو جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے اور ٹھنڈ کے موسم میں اٹھتا ہوں وضو کرتا ہوں مسلح بچھاتا ہوں مسواس کرتا ہوں تو میرے رب نے کلام میں کہا بس قرونی تم مجھے یاد کرتے ہو تمہارا تذکرہ میں فرشتوں میں کیا کرتا ہوں تجھے کون یاد کرتا ہے موتی یاد کرتا ہے حرام خور یاد کرتا ہے شرابی یاد کرتا ہے زانی یاد کرتا ہے اللہ کا فرشتوں کے سامنے عرش پر تذکرہ کرنا یہ اچھا ہے یا بھیڑوں چماروں کا شراب کی محفل میں اور زنا کی محفل میں تذکرہ کیا ہو گیا ہماری سمجھوں کو ہم کو کیا ہو گیا جو چیز گندی تھی ہم نے اسے پاک سمجھ لیا اور جو چیز پاک تھی ہم نے اس کو گندا سمجھ لیا اب نیکی کی بات کرنا اب تقوی کی بات کرنا اب دین کی بات کرنا یہ ہے کہ کلاڑا لے کر اپنا جوتا لے کر پاخانے میں ڈبا کر اپنے سر کو مار لینے سے بدتر ہے اب آج کا راشٹریہ سہارا اٹھائیے گناہوں میں سخت ترین گنا بہت زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ شرک و کفر کے بعد جس کو اللہ نے کہا فاظنو من اللہ و رسولی اگر کوئی قوم کوئی علاقہ کوئی گاؤں کوئی جماعت اگر اس سے باز نہیں آتی اگر اسلامی حکومت ہے اسلامی سلطنت ہے اے امیر المؤمنین خلیفت المسلمین تم اس گاؤں والوں کے خلاف اعلان جہاد کرو لڑائی کرو جھگڑا کرو کسی گناہ کے خلاف اعلان جہاد نہیں سارے گاؤں والے زنا کرتے ہیں تاکید کر سکتے ہیں لیکن ان کے خلاف مسلمان ہیں تو جہاد نہیں کر سکتے سارے گاؤں والے داڑھی مڈاتے ہیں جہاد نہیں کر سکتے مسلمان ہیں سارے گاؤں والے سنیما دیکھتے ہیں سارے گاؤں والے شراب پیتے ہیں ایک گنا ایک گنا میرے اللہ میرے نبی کو کتنا ناپسندیدہ ہے کتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس گناہ کے مرتکب مسلمانوں کے خلاف اللہ نے اجازت دی کہ اس کے خلاف تم جنگ کر سکتے ہو حدیث میں آخا نے فرمایا جنگ میں کیا ہوتا ہے لو لیٹر دیا جاتا ہے آئی لو یو یہ کہتا ہے اور پھر سیم ٹو یو وہ کہتا ہے مٹھائی کا ڈبا ادھر سے گیا اور مٹھائی کا ڈبا ادھر سے آیا ادھر مٹن بریانی گئی اور ادھر چکن بریانی آئی یہ نہ ہوتا ہے جنگ میں جنگ میں کیا ہوتا ہے تلواریں نکلتی ہیں اے کے فورٹی سیون چلتا ہے جنگ میں کیا ہوتا ہے مکانوں پر بمباری ہوتی ہے بیوہ کیا جاتا ہے عورتوں کو بچوں کو یتیم جنگ کا یہی نہ مطلب پہلے سمجھو کہ جنگ کس کو کہتے ہیں اور اللہ نے کافر مشرق نہیں مسلمانوں کی جماعت مسلمانوں کی ٹولی اس گناہ کے مرتکب ہے کلام پاک اٹھا لو فاضلو ہر بن اللہ و رسولی ان کے خلاف امیر المؤمنین خلیفت المسلمین تمہیں حکم دیا جاتا ہے جنگ کرو ان کی عورتوں کو بیوہ کرو ان کے بچوں کو یتیم کرو ان کو گھر سے بے گھر کرو ان کو نیست و نابود کرو ان کو زمین سے پاک کرو اور وہ گنا کتنا خطرناک ہے جس کا تذکرہ ہم ہر جمعہ میں کم و کیا کرتے ہیں کہ ماں زندگی پورے کپڑے اتار کر ماں کا بلاکار چھتیس مرتبہ کیا جائے ماں مری ہوئی ہے حدیث میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں زندہ مردہ کا ذکر نہیں ہے حدیث میں ہے سود کا کم سے کم درجے کا گنا ماں کے ساتھ تیس پر چھ مرتبہ بلاکار کرنے کے برابر ہے لیکن ماں زندی یا براکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے مری ہی ماں جوان یا ماں بوڑھی اس میں ذکر نہیں کہ ماں کا مرد موجود ہے یا نہیں ہے اس کا ذکر نہیں جس ماں نے اپنی کوکھ سے ہمیں پیدا کیا سوت کا کم سے کم درجے کا گنا اس ماں کے کپڑے اتار کر تیس پر چھ مرتبہ وہ کام اس کے ساتھ کیا جائے ایک کتا جو اپنے کتیا کے ساتھ کرتا ہے ایک زانی زانیہ کے ساتھ جو کرتا ہے وہ کام کا گنا اس پر ہوگا ہے کوئی معمولی گنا یہ ہے کوئی چھوٹا گنا آج کا اخبار اٹھا کر دیکھیں یہ جو سنگھا والے ہیں پورے ہندوستان کے اندر اور بالخصوص جنوبی ہندوستان کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے مسلمانوں شادیوں میں فضول خرچی کرنے کے بجائے پیشاب کے قطرے گرنے کی جگہ پر ماربل اور موزاک لگانے کے بجائے اونچی اونچی بلڈنگیں اور ایکڑوں کی زمین لینے کے بجائے اگر تم نے غریبوں کی مدد کی ہوتی یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کو ان کا حق پہنچایا ہوتا تو آج مسلمان عورت یہ سنگا کی محتاج نہ ہوتی ان کو معلوم کہ مسلمان امیر ہے وہ حج کو جاتا ہے عمرے کو جاتا ہے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے گود کے بچے کی ٹکٹ دیتا ہے اس پر نہ عمرہ فرض ہے نہ عمرہ واجب ہے نہ عمرہ اس کے کرنے پر اسے اجر ملے گا ثواب ملے گا بوڑھا جھڑ رہا ہے ایک چار قدم نہیں چل سکتا اب اسے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے دکھاوا کیا جا رہا ہے مساجد کو میناروں پر گنبدوں پر مساجد کے ٹائلٹ اور بیت الخلا پر پیسہ لگایا جا رہا ہے کاش کاش مسلمان اپنے خاندان کے غریبوں کو کم سے کم اپنے خاندان کے غریبوں کو ان کا حق پہنچا دیا ہوتا زکات صحیح طریقے سے نکال دیا ہوتا بلڈنگ بن کر مر جاتا تاج محل یورو کی یاد میں بنا لیتا لال قلعہ بنا کر اور مضبوط گنبد بنا کر موت کی پناہ گاہ بنا لیتا کم سے کم غریبوں کا حق ادا کرتا تو آج یہ صورتحال ہمارے سامنے نہیں آتی حکومت کم سود پر کم انٹرسٹ پر قرض دیتی ہے اور ہر علاقے کے اندر سنگھا نام کی ایک تنظیم ہے ایک جماعت ہے جو حکومت کی نمائندگی کرتی ہے یہ سنگا اپنے باپ کے گھر سے نہیں پیسہ دیتا بینک والے حکومت والے غریبوں کی تعلیم اور تربیت اور غریبوں کی امداد کے لیے ایک جماعت بناتے ہیں اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور انہوں نے یہ قانون بنایا معاملہ جو ہوگا عورتوں سے ہوگا سترہ پیپروں پر وہ آنکھ بند کرا کر دستخط لیتے ہیں اب ایک عورت کو پانچ ہزار روپے مل رہے ہیں اور پچیس روپئے یومیہ سود ہے پانچ ہزار روپے پر دس ہزار روپے پر کوئی بینک نہیں دیتا اور ایزی انسٹالمنٹ ہے تو اس نے کہا ہمارے بچوں کی فیس کا مسئلہ اور ہماری بچی کی شادی کے لیے زیورات اور کپڑے خریدنے کا مسئلہ یہ سب مسئلے حل ہو رہے ہیں پہلی شرط یہ کہ سنگا کا ممبر عورت ہو اور اس کے اندر اگریمنٹ کراتے کراتے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ جب سنگا کا لیڈر اس عورت سے بات کرے گا تو دنیا کا کوئی مرد اس لیڈر اور اس عورت کے درمیان میں نہیں آ سکتا اس کا مرد بھی آئے تو پھر اٹھا کر وہ دکھائیں گے پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کریں گے کہ ہم نے شروع ہی میں شرط لگا دی تھی کہ کوئی مرد نہیں آئے گا تنہائی میں جب مرد آٹو چلانے جائے گا ٹیلرنگ کے کام کے لیے جائے گا کسی دکان میں سیلس مین کی ڈیوٹی کرنے جائے گا اس سنگا کے لیڈر کو پتا ہوگا بچے اسکول کو جا چکے ہوں گے مرد غیر حاضر ہوا ہوگا اب ٹپکے گا اس کے چار مہینے کا سود باقی تھا اور اس نے انسٹالمنٹ نہیں بڑی ہوئی تھی کہا کہ انسٹالمنٹ دو یا نہیں تو تم اپنی عزت و آبرو کا سودا کرو کتنی عورتوں نے عزت و آبرو کا سودا اپنی عزمت و عزت دو سو چار سو روپے سود ادا نہ کرنے کی بنیاد پر اور اس کے عوض میں اپنی عفت و عزمت کا سودا کر لیا اور کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے سم کے اندر ڈوب کر مر گئی جنہوں نے خود کشی کر لی یہ جو واقعہ پیش آیا یہ دیور جیون ہلی جو مودی روڈ ہے یہ وہاں کا واقعہ ہے وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت نے یہ کہہ کر یہ سنگا والوں کا ظلم زیادہ ہو گیا ستم زیادہ ہو گیا اس کے علاقے کے اندر بھی ایک عورت نے سود ادا نہ کر کر خودکشی کر لی ہے ان کو کاٹ دیا جائے بیت المال سے مسلمانوں کا کچھ کرنے کا انہوں نے عزم کیا اور جب سنگا والے آئے تو ان سے جھگڑا کیا کہ نہ مسلمان کے لیے سود کا لینا دینا ماں کے بلاکار کے برابر ہے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ واقعہ بیان کیا کہ حیدرآباد کے اندر ایک غریب مسلمان نے ایک غریب مسلمان سے سود پر انٹرسٹ پر اس نے جو ہے قرض لیا اور وہ سود اتنا بڑا کہ اصل ڈوب گیا اور سود بڑھ گیا یعنی دس ہزار روپے قرض کے تھے تو ساٹھ ستر ہزار روپے سود کے اس کے اندر لگ گئے دنیا میں کوئی جانور سور اتنے بچے نہیں دیتا دنیا میں کوئی پرندہ اتنے انڈے نہیں دیتا جتنا کہ سود کے انڈے سود دیتا ہے سود کے معنی سیاہی کے ہیں سود کے معنی کالے پن کے ہیں اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اللہ کے نبی نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اور اس کا بدلا اور اس کی جو قباہت بتائی گئی کسی اور گنا کی اتنی قباہت نہیں بتائی گئی کہ جس ماں کے سینے سے دودھ پیا جس ماں کی کوک کے اندر اس کا خون چاٹ کر پلا بڑا اسی ماں کے ساتھ چھبیس مرتبہ بلاکار کرنا بتایا گیا اگر تو صحیح باپ کے نسخے سے پیدا ہوا ہوگا تو تیری ماں سے تو منہ کالا نہیں کرے گا ایک کتیا کے ساتھ جنا کر لے گا ایک سورنی کو اپنے بسترے پر سلا لے گا صحیح باپ کے نستے سے پیدا ہونے والا اسلام کا کلمہ پڑھنے والا اپنی ماں کے کپڑے اپنی ماں کے کفن کو نکال کر اس کا بلاکار نہیں کرے گا اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ انسان کے نسخے سے باپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوا بلکہ اس کی ماں کسی خنزیرنی کے پاس گئی ہوگی اس کی ماں کسی کتے کے پاس گئی ہوگی کتے کے نطفے سے پیدا ہونے والا سور کے نسخے بلکہ حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے ہے کہ جانور بھی اپنی ماں سے زنا نہیں کرتا جانور بھی اپنی ماں سے زنا نہیں کرتا بندر اس کی ماں سے زنا نہیں کرتا ایک مرتبہ خاص طور سے اونٹ ہے حیات الحیمان علامہ دبیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور انہوں نے ریسرچ کیا ہے جانوروں پر ان کی کیفیات پر کون سی جانور کی کیا کیفیت ہے اور کس گوشت کی کیا خاصیت ہے کس جانور کی دودھ کی کیا تاثیر ہے حیات الحیوان اردو کے اندر بھی ہے آپ اس کو خرید کر پڑھیں بڑی دلچسپ کتاب ہے کون سا جانور حلال ہے کون سا جانور حرام ہے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدوی تھا جب بچہ پیدا ہوا اونٹ کے تو فوراً اس کو لے جا کر تنہا الگ کر دیا اپنے ہاتھوں سے وہ دودھ دوہتا تھا بوتل میں ڈال کر اس بچے کو جو نر تھا میل تھا اس کو پالا پرورش کیا اور جب بڑا ہو گیا جوان ہو گیا وہ تو کچھ سالوں میں پانچ سات سال کے اندر وہ جو جوان ہو جاتے ہیں اور اس کو فیمیل کی ضرورت بھی اور اس کو عورت سے ملنے کی ضرورت بھی تو اس نے یہ کیا کہ ماں کے پاس لے جا کر چھوڑا ماں کے ساتھ اس نے دیکھا نہیں جلنے والی ماں کو اونٹ ہے جانور ہے اور جب یہ بھاگنے لگا کترانے لگا تو پھر آنکھ پر اس کے پٹی باندھی اور جس طریقے سے میل فیمل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو وہ عمل کرنے جیسا تانگڑیاں ملائی اور اسے اس پر چھوڑنے کی کوشش کی تو اس نے یہ کیا کہ اپنے منہ سے اس کو قریب بلایا اب جب جانور بھی اشارہ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانور شکایت کیا کرتے تھے تو اس نے کچھ اس قسم کا اشارہ کیا کہ وہ اپنے مالک کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد وہ یوں چاہ رہا تھا کہ گویا اسے میاں کرنا چاہتا ہے اور اس سے محبت کرنا چاہتا ہے فوراً سر پر اس نے جو ہے پنجا مارا اپنے منہ کا اور اس کی کھوپڑی کو نکال کر اس نے پھینک دیا کہ حرام زادے ایک بچے کو اپنی ماں کے ساتھ دینا کرنے پر مجبور کرو جانور کو پٹی باندھ کر ماں کے ساتھ چھوڑ لکھا ہے حیات الحیوان کے اندر حیات الحیوان میں علامہ زمیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اتنا کہہ کر کیا کوئی حرام زیادہ حرام کے نطفے سے پیدا ہونے والا ماں کی ساتھ زنا کرنے والا ماں کا بلاکار کرنے والا مردہ ماں کی صبر کھود کر کفن پھاڑ کر اس کے ساتھ سونے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے کتنے جمعہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کتنے طریقوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن کیا ہوا مسلمانوں کی ایک تنظیم جب سنگا والے آئے کہا کہ ہماری عورتوں کی آبرو لٹ رہی ہے ہماری غیرت گوارا کرے گی کہ ہماری بیوی کے ساتھ کوئی غیر بات کرے جھیڑوں چبا عورت اپنے شوہر کا وہ اعزاز و اکرام نہیں جب ان کی میٹنگ ہوتی ہفتہ واری اور ماہانہ ساری عورتیں جمع ہو جائیں گی ادب کریں گی احترام کریں گی اور ان کے اعزاز میں کھڑی ہو جائیں گی لا وقت پر تو مسلمانوں کی تنظیم نے سنا والوں کو روکا ہزاروں مسلمان عورتیں گھروں سے نکل گئی اس لیے نکلی اس لیے کہ سود حرام ہے اور آج یہ مسلمان کھڑے ہو کر ہمیں سود سے ہماری حفاظت کروا رہے ہیں بھیڑوں چماروں کے ساتھ ملنے سے ہماری نہیں اس جماعت کو گالیاں دی چپلیں پھینکی نالائک ہو ان سنگھا والوں سے ہمارے بچوں کا مسئلہ حل ہو رہا ہے یہ کم قیمت پر یہ کم سود پر ہمیں قرض دیتے ہیں یہ ہمارے بھلائی کرنے والے خیر خاں ہیں تم دشمن ہو اس زمانے کے اندر دین کی بات کرنا اس زمانے کے اندر حق کی بات کرنا چپل کو پاخانے میں ڈباؤ اپنے منہ کو مارو ایسے لگتا ہے بتائیے اتنا گھنونا گنا اور اتنا خطرناک گنا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر بلاکار کرنے کے برابر جس گنا کو کہا گیا ایک آٹو ہے ایک ٹیکسی ہے ایک مکان ہے اب لون لے رہا ہے بھائی کم سوچ پر لے رہے ہیں پاخانہ دو کلو کھائے تو پاخانہ پچاس گرام کھائے تو وہ کیا حکیم کا حلوہ ہو جاتا ہے سود کم ہو سود زیادہ ہو سود سود ہے اور سود کا گنا وہی ہے جو بڑے سود کا گنا ہے وہی چھوٹے سود کا بھی گنا ہے ایک لیٹر پیشاب پیے تو ہی پیشاب نہیں میں تو صرف چند قطرے پیشاب کے پی لیے عقل یہاں چلتی ہے دین میں عقل نہیں چلتی دین میں ہوشیاری نہیں چلتی بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنا رہے نہیں ہمارا یار ہمارا چڈی یار کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہمیں کہاں یہ کوئی پہنچنا قرآن میں تیسویں پارے میں سورہ متففین کے اندر اللہ نے فرمایا پل تناف آگے بڑھنے والے آگے بڑھے کس معاملے میں وہ مزاج ہوں تسنیم آئی نہیں ہے شرب بھی حل مقرر کس معاملے میں جنت کی شراب پینے میں اور جنت کی شراب کا تسنیم و مزاج ہوم یشربو بہ المقربون مقربین جو اللہ کے ہیں جنتی ہیں وہ جنت کے اس چشمے سے سیراب ہوں گے بڑھ سکو تو بڑھو آؤ اس جنت کے سابق ہو الا من ربکم جنتین اردو حس السماوات والارض لوگو بڑھ چلو دوڑو بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف اللہ کی جنت کی طرف جو جنت اللہ کی زمین و آسمان سے کشادہ ہے وہ گانا گا کر وہ ناٹک دکھا کر وہ واشنگ مشین لے لیا وہ L C D T V لے لیا وہ ایک لاکھ کا انعام لے لیا یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے اور ایک گانے کے مقابلے میں جو سلور کیپ تھا بنگلور کا ایک مسلمان آ گیا تو ایک صاحب کہنے لگے اس نے مسلمانوں کی عزت رکھ لی شان رکھ لی میں نے کہا کہ یہ ڈوب مرنے کی بات ہے یہ ڈوب مرنے کی بات ہے اب یہ وہ زمانہ ہے عقل ٹکانے پر لگ چکی ہے ایک آدمی ایک علاقے کے اندر گیا ایک گاؤں کے اندر گیا ایک بستی کے اندر گیا بستی کے لوگ سوئے ہوئے تھے اور جب لوگ سوتے ہیں تو کتے جاگ جاتے ہیں کتے رات میں جگتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں سارے کتے جگے ہوئے ہیں اور سارے کتے دھوک رہے ہیں اس نے لاکھ تدبیریں کی ہش ہش کہا بھاگنے کی کوشش کی تو کتے پیچھے آتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں اس نے یہی کہا کتوں کی گھونک میں اس نے اپنی گھونک کو ملا دیا تو کتے خاموش ہو گئے یہ بھی کتے کی آواز نکالنے لگا اب یہ ہے وہ زمانہ ٹوینٹی ٹوینٹی جو کرکٹ میچ ہے یہ عالم مسلمان عالم اسلام نہیں عالم مسلمانوں کے ممالک میں ایک پڑوس کے ملک نے اس کا خالی کپ لیا اس کپ میں کیا بھی بھرا ہوا نہیں تھا ہیرے جواہرات کہ تم جا کر اپنے علاقے کے یتیموں کو بیواؤں کو مسکینوں کو دے دو کب خالی ہوتا ہے اتنا جشن منایا اتنا جشن منایا کہ اس میاج پر جتنے پیسے خرچ ہوئے اس سے دو سو گنا پیسے جشن منانے کے اندر ملک کے اندر مسلمانوں کے لگے اور اس ملک کی حالت یہ ہے لاکھوں لوگ کئی علاقوں کے بے گھر ہو چکے ہیں وہ کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں سائے کے لیے ترس رہے ہیں دوائی کے لیے ترس رہے ہیں یہ کون سے جشن کی پتا ہے یہ کس بات کی خوشی ہے میرا بھائی مر رہا ہے روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے سائے کے لیے ترس رہا ہے موت کی منہ میں جا کر زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے انگریزوں کا دیا ہوا یہ خالی کب اور ہم جشن منائیں کون سا جشن ہے یہ کون سی شادی ہے خاندان کی بیوائیں سچکیاں لے رہے ہیں یتیم تڑپ رہے ہیں مسجدیں ویران ہیں مدارس کے اندر بچے ٹھنڈ سے ٹھکر رہے ہیں یہ کون سا جشن ہے کس کتے نے ہمیں کاٹ لیا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کتے کے گاؤں میں جا کر ہم بھی کتے کی بھونک بھونکنا شروع کر دیا ہے کیا ہو گیا کیا ہو گیا ہے جاؤ شہر میں پوچھو بلا مسجد کے اندر بیان نہیں بھی گالیاں دیتا ہے دین کی طرف بلانا گالیاں داڑھی رکھنے کی بات کرنا گالیاں سود کی نفرت پیدا کرنا گالیاں میلاد کے جلسوں کے لیے بات ہوتی ہے سیونٹی پرسینٹ جلسے علاقے کے علماء علاقے کے دیندار لوگ تڑوا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں دلوں میں جوڑ ہے وہ توڑ پیدا کر دے گا جھگڑا ہو جائے گا اختلاف ہو جائے گا کون سے ملک میں رہ رہے کون سی بات ہم کر رہے ہیں وہی کتوں والی بات اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا کہ جب دیکھا کہ بات نہیں چلی روکنے لگا کہا کہ میں تو انسان ہوں مجھے نہیں بھوکنا چاہیے میں کتا نہیں ہوں میں اشرف المخلوقات ہوں جب سمجھ ٹکانے لگی تو زمین پر ایک پتھر نظر آیا اس نے اس پتھر کو اٹھانا چاہا تو وہ پتھر پونا زمین میں گڑا ہوا تھا پاؤں باہر نکلا ہوا تھا نہیں نکل رہا تھا حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے کہا اچانک اس کی زبان سے نکلا کیسا بد نصیب گاؤں ہے کہ کتے کھلے ہوئے ہیں اور پتھر بندے ہوئے ہیں پورے عالم کی پوری دنیا کی یہی کیفیت ہے میری بھی یہی کیفیت آپ بولنا سننا آسان ہے ایک فون آتا ہے I am calling from city bank I I C C bank پورے جسم کے ہوش و حواس باختہ ہو جاتے ہیں کان کھڑے ہو جاتے ہیں کون سے لون کی بات ہو رہی ہے کون سے اسکیم کی بات ہو رہی ہے ملاؤں کی بات پر عمل کر کر کون آج زندہ رہا یہ دنیا ہے دنیا میں دنیا کے طریقے پر دنیا نہیں کریں گے مولویوں کی بات صحابہ کس نے دیکھا اولیاء کو کس نے دیکھا کام سنتا ہے عمل کی بات آتی ہے ہر انسان یہ کہتا ہے اس معاملے میں ذرا مولی صاحب کی بات ہٹا کر ہم کر لیں گے داڑی مڑانے والا کس معاملے میں نماز چھوڑنے والا کس معاملے میں جورو کا پیشاب پینے والا کس معاملے میں رشوت لینے والا سب کام مولانا کے مطابق کر رہا ہوں ذرا رشوت ذرا دن کے بعد تو ذرا داڑھی مڑا رہا ہوں سب کام علماء کے کہنے پر کر رہا ہوں جب بوڑھا ہوگا تو رکھ لوں گا سب کام کر رہا ہوں ذرا سود لے دے رہا ہوں اب زندگی میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور چھٹ جائے گا بچوں کے نکاح ہو جائیں گے لڑ لڑکوں کے نکاح ہو جائیں گے ہزار اور زمین بھر کے بلوں کے چوہے کھا کر پہلے ایک محاورہ تھا سو چوہے کھا کر بلی ہچکو گئی لیکن اب کا حاجی زمین بھر کے چوہے سانپا اور کھا کر بھی ہچکو نہیں جاتا وہ زمین کو ڈکار دے کر ہچکو جب جاتا ہے یہ ارادہ کر رہا ہے بتائیے ہم نے پانی پکڑا ذرا پیشاب کا قطرہ چلا گیا تو کیا ہوا ذرا بچے نے پاخانہ کر دیا تو کیا ہوا ذرا زہر اس کے اندر پڑ گیا تو کیا مانتا ہے کوئی دو من کی تین من کی بریانی بچی کی نسبت میں آپ نے بنائی اور لڑکے کے ولی میں ایک سپلک پڑ گئی تو کیا ہوا وہاں نہیں مانتا کوئی ٹیلر کو سینے دیا ایک بٹن اس نے نہیں ڈالا ایک کاٹا اس نے نہیں ڈالا تو کیا ہوا مانا آپ نے ایک مشین کے اندر آئل ڈال رہا تھا ایک ٹپکا آئل کا سفید کپڑے پر کالر کے پاس یا سیمنٹ ایک ٹپکا پڑا تو کیا ہوا وہاں نہیں چلتی عقل ایک ٹماٹر لیتا ہے گھما پھرا کر دیکھتا ہے کہ کوئی داغ نہ ہو ایک سبزی لیتا ہے نیچے اوپر دائیں بائیں اگر کوئی ایکس مشین ہو تو جیب سے نکال کر ایکس لگائے گا کہ کہیں اندر ناریل گندا تو نہ ہو بانس کا تو نہ ہو ایکسپرٹ اور ماہر کو لے جا کر پچیس تیس روپے کے ناریل کو اندر کا ایکس رے رپورٹ لیتا ہے تیرے اور میرے پاس قدر کیا ہے کیا ہے قدر ذرا داڑھی مڈا ڈالے تو کیا ہوا ذرا سود ذرا فجر چھوڑ ڈالے تو کیا ہوا ذرا جماعت چھوڑ ڈالے تو کیا ہوا کیا ہوتا ہے ایک سپلک کھا لے تو کیا ہوتا ہے بچھو کا ڈنگ کتنا ہوتا ہے کتنے کلو کا ڈنگ ہوتا ہے اس بچھو کا ذرا ڈنگ مار دیا تو کیا ہوا شام کا زہر ایک قطرہ ہوتا ہے ایک خطرہ پی لیے تو کہو گا دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار ہو فقیر بھی ہوشیار ہے بے وقوف بھی ہوشیار ہے دنیا کا اور دین کے معاملے میں جانتے بوجھتے پاگل بن رہے بے وقوف بن رہے کسے ٹکاتے ہو اللہ کو اللہ کے رسول کو دین کو اللہ کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے دین کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے دین کے لیے مسجدوں کے لیے مدارس کے لیے اللہ کے راستے کے لیے وقت نہیں ہے پھر کیا کرتے ہو بیوی کی پھالیاں دھوتے ہو حیض و نفاس کا خون پاک کرتے ہو بچوں کے نیا کی بدل ڈیوٹی کیا ہے ڈیوٹی تو بتاؤ اگر وہ ڈیوٹی تم نے بتا دی تو آئندہ تمہارے نام رخا لکھا جائے گا الحاج عبد الجبار صاحب بیوی کا حیض و نفاذ دھونا ان کی ڈیوٹی ہے مسجد کے نکاح کے دفتر کے اندر پیشہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ کیا کام کرتے ہیں یہ بچوں کے نیپکین بدلتے ہیں کیا کام کرتے ہیں یہ گھر کو جھاڑتے ہیں بیت الخلا کو صاف کرتے ہیں یہی نا ڈیوٹی اور یہی نا زندگی کا مقصد پوری اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے جب علاقے کی ہزاروں عورتیں سڑک پر آئی کس کے حکم سے آئی ہو بہن ہو تو بھائی کوئی ہوگا بیٹی ہو تو باپ کوئی ہوگا بیوی ہو تو شوہر کوئی ہوگا شریعت نے احتجاج کرنے کے لیے بھیڑو چمار کی حمایت کرنے کے لیے عورت کو گھر سے باہر نکلنا گناہ کبیرہ قرار دیا بائیسویں پارے میں اللہ نے صاف کہا وکرنا بوتی کن ولا تبرج نہ تبر رجل جاہلی تو گھروں کو لازم پکڑا رکھ بلا وجہ گھر سے نہ نکل ولا تبر نہ تبر رجل جاہلی اولا زمانے جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو بن سور کر اور اپنے آپ کو بنا کر پیش نہ کر اور واقعی واطی نہ زکا واطی اللہ و رسولہ نماز پڑھ یہ تیری ڈیوٹی زکات دے اللہ کی مان اللہ کے نبی کی مان شوہر کی خدمت کر اولاد کی یہ کیوں نکلی یہ آسمان سے ٹپکی ہوئی عورتیں تھیں یا زمین سے اگی ہوئی عورتیں تھیں ان کا کوئی مرد سے ان کا کوئی بہن کا بھائی نہیں کسی بیوی کا شوہر نہیں اور کسی جو ہے اولاد کے سرپرس نہیں ارے حج بیت اللہ کے لیے محرم نہ ہو عورت کو صحت ہے دولت ہے مال ہے لیکن ساتھ جانے والا وہ آدمی جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ایسا فرد نہیں مل رہا باپ سے نکاح حرام بھائی سے نکاح حرام ماموں سے نکاح حرام چچا سے نکاح حرام جن سے نکاح حرام ہے ایسا رشتہ دار نہیں ملتا اس وقت تک عورت پر حج فرض نہیں ہے یہ دھیڑ و چمار کی حمایت میں تو اس کا مطلب میرے ذہن میں یہ آتی ہے معاف کرنا کہ اگر وہاں کی مقامی مساجد میں وہاں کے دیندار لوگوں نے اگر سرخ کی قباحت بتائی ہوتی سنگا کی برائی بیان کی ہوتی مردوں کو بتایا ہوتا کہ تم جورو کی غلامی کے لیے نہیں بلکہ جورو تمہارے تابع ہے اس کا ایک سجدہ تمہاری رضامندی کے بغیر قبول نہیں ہوتا تو شاید آج یہ منظر ٹی وی والوں کو دیکھنے نہ ملتا میڈیا والوں کو دیکھنے نہ ملتا اب علماء پر لگام کسی ہوئی ہے حضرت جتنا ہے اتنا بولو اب یہ پاگل کہیں کا کہیں گیا سالی سے ملنے کہیں گیا ساس سے ملنے چلا گیا مسجد میں اب دیکھو اب دیکھو وہ دیسی گھی جو پانچ سو روپے میں ملتا ہے وہ ڈالڈا جو سور کی چربی کا اور مردار کی چربی کا نقلی ملتا ہے چالیس روپے میں اب یہ کنگلی میں ڈالڈا لگایا اور ایک پانچ سو روپے کا گاؤں کا دیسی گھی لگایا یہ نہ انگلی سے وہ سونگا وہ انگلی سے وہ سونگا اور سونگنے کے بعد کہا نہ صاحب دونوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ یہ پینتیس روپے کا ڈالڈا اس میں اچھی بات ہے تو اسے کیا کہیں گے آپ بد ذوق آدمی بے ذوق آدمی اب یہ گیا اور جانے کے بعد آیا ہم نے پوچھا کہ آپ پچھلی جمعہ میں نہیں تھے کہاں سے شریف لے گئے فلاں عالم کے پاس ہم گئے کیا شروع سے آپ نے بیان سنا ہم اس کا عیب پکڑنے کے لیے نہیں اس کا ذوق معلوم کرنے کے لیے بیڑیاں ہیں تو بیڑیوں میں کوالٹی ہے سگریٹ ہے سگریٹ دو روپے کا بھی ملتا ہے دو سو روپے کا بھی ملتا ہے دو روپے اور دو سو روپے دونوں آگ لیتے ہیں اور دھواں دیتے ہیں لیکن دو سو روپے کا ذائقہ دو سو روپے والے سے پوچھو ڈیڑھ روپے کا ذائقہ ڈیڑھ روپے والے سے پوچھو اب ایک نہیں ادھر پورے عالمہ ووج قرآن کا ووج حدیث کا ہیں اگر وہی قرآن کا بولتے ہیں وہی حدیث کا بولتے ہیں تو ان عورتوں کے بارے میں ان علماء نے کوئی حدیث اب تک بیان کی تھی سود کے بارے میں سب اتنا اللہ نے فرمایا سود حرام ہے لوگوں شراب حرام ہے لوگوں قرآن میں یہ آیا ابھی ماننے والی قوم ہے میں نے کہا کہ بیل کو اگر کوئی کہے ہل جوتے ہوئے محترم و مکرم بیل صاحب آپ ذرا ہل جوتیے تو تو پیشاب کرے گا اس کو تو دم موڑنا پڑے گا اور دم کے نیچے پاخانے کی جگہ میں ڈنڈا ٹھوسنا پڑے گا تب چلے گا وہ بیل اب ہم بیل ہو چکے ہیں اب محترم مکرم لکھنؤ دلی کی زبان سے کام نہیں چلے گا اب حدیثوں کو کھول کر پوسٹ مارٹم کر کر جب بیماری بڑھ جاتی ہے حلووں سے کام نہیں لگتا سرجری کرنا پڑے گا میں کہتا ہوں کہ وہ خطبہ وہ علماء سرجری کے دور کے اندر میٹھے حلوے دے رہے ہیں وہ قوم کے غدار ہیں دشمن ہیں وہ ڈاکٹر مریض کا دشمن ہے کہ مجھے سرجری کی ضرورت تھی کسی مریض کو برین ٹیومر ہو گیا تھا اس نے دس روپے کا حلوہ دے کر اس نے کیسری بات ممن کے ہوٹل کا دے کر یہ کہا بسم اللہ بول کر کھاؤ تمہیں شفا ہو جائے گی وہ ڈاکٹر نہیں وہ دشمن ہے مریض کا کھول کھول کر داڑھی مڑے کو ہجڑا کہنا پڑے گا نام مردہ کہنا پڑے گا حرام کے کھانے والے کو سور کا پیشہ اور سور کا کھانے والا کہنا پڑے گا جو آدمی رئی کی پٹری پر سو رہا ہے ٹرین آ رہی ہے وہاں تقریر کی ضرورت نہیں بھائیوں بزرگوں دوستو اب ٹرین آ رہی ہے اٹھ جائیے وہ کراٹے مارے گا وہ نہیں مانے گا اسے جگانا پڑے گا وہ نہیں مانے گا لات کر دینا پڑے گا نہیں مانے گا آخر پڑے گا وہ بچ جائے گا ہمیں گالیاں نہیں دے گا ہمارا شکریہ ادا کرے گا ٹھیک ہے تم نے جوتے سے مجھے مارا جان تو میری بچ گئی قیامت کے دن پتا لگے گا کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے ہمیں کتا اور سور کا گو کھانے والا تو کہا لیکن حرام سے بچا دیا آج ہمیں جنت مل رہی ہے تم نے ہمیں محترم و مکرم بھائیوں بزرگوں دوستوں کہہ کر تم میٹھی دوائیاں دے دے رہے اور ٹھنڈے حلوے دے دے رہے تم نے ہمیں جہنم کے کنارے یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا ہم نہیں گھبرانے والے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں دو بات کر میں کہتا ہوں کہ اگر اس علاقے کے علماء نے سود کی قباحت بیان کو کیا ہوتا سود کی برائی اور مذمت کو بیان کیا ہوتا مردوں کے مقام کو بتایا ہوتا عورتوں کے ٹھکانے کو آج یہ برا دن کتنا دل کو صدمہ ہوتا ہے مسلمان عورت بھیڑو و چمار جو تیری آبرو اور عصمت اور عزت کا لٹے رہا ہے اور جس کی وجہ سے کئی عورتوں نے خودکشی کر لی خودکشی کر ہمیں اللہ کی ختم چھوٹ نہیں ہمیں مر کر اللہ کو جواب دینا ہے سنگا کی سود کی رقم ادا نہ کرنے کی وجہ سے کئی علاقوں کی مسلمان عورتوں نے یا تو عصمت و عفت کی آبرو کا سودا کیا اور جب ایک مرد ایک عورت سے بار بار ملتا ہے وہ عورت اس دانی کے لیے جب پرانی ہو جاتی ہے تو پھر مجبور کرتا ہے تو عصمت و عفت سے بھی کام نہیں نکلا تو آخر کار اس نے خودکشی کر لی ہے یہ مثالیں ہیں ہمارے پاس آج یہ مسلمان عورتیں ہم ان کی عفت و عصمت بچانے کی بات ہم ان کی جان اور آبرو اور ایمان بچانے کے لیے ایک جماعت جاتی ہے تو نہیں یہ حضرت کی داڑے کی ضرورت نہیں یہ سنگا والے کتنے کی خیر کا ہے یہ زبان کون سی زبان ہے یہ سمجھ کون سی وہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا نہیں ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں آج مسلمانوں کی سوچ اور سمجھ کس حد تک گری ہوئی ہے میں نے بتایا حیدرآباد کے اندر اس نے سود لیا سود پر قرض لیا اور جب سود بڑھ گیا قرض ڈوب گیا ادا کرنے کے لائق نہیں بنا تو اس نے گھر والوں نے سولہ سترہ سال کی بن بھی آئی کماری لڑکی کو ماں اس کے حوالے سود کار کے حوالے کر دیا آبرو لوٹتا رہا لوٹتا رہا اس کی عزت سے کھیلتا رہا اس کی جوانی کے تار اس شولا نے سچا واقعہ کھیلتا رہا کھیلتا رہا میں نے کہا کہ یہ دنیا ہے دھوکا ہر عورت شروع میں نہیں لگتی ہے ہر عورت کے لیے مرد ہے اور کچھ دنوں کے بعد حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پرانی بیوی اور پرانی بیگم اما جان بن جاتی ہے یعنی اس کا مقام ہی کچھ اور ہو جاتا ہے وہ بات وہ تعلقات اور وہ روابط نہیں رہتے وہ اما جان بن جاتی ہے وہ ممی بن جاتی ہے اور وہ امی جان بن جاتی ہے تو جب اس نے آبرو سے کھیلا اور کھیل یہ پرانا ہو گیا تو پھر اس نے دباؤ ڈالا اور دباؤ ڈالا تو پھر نہ ہو سکا تو اس نے یہ کیا کہ اس لڑکی نے چار مینار پر چڑھ کر نیچے کود کر مسلمان لڑکی تھی اس نے خودکشی کر لی یہ زندہ واقعہ دو ہفتے پہلے دو ہفتے کے اندر کا واقعہ ہے یہ سوچ دیکھیے کہاں ہو رہا ہے معاملہ مسلمانوں کی خود لینے والا دینے والا مسلمان گروپن پالے میں جھگڑا ہوا کیوں سود کے معاملے کو لے دے کر چٹ پٹ کے معاملے کو لے دے کر قرآن کی بے حرمتی ہوئی علماء کے پگڑیوں کو اچھالا گیا اور یہ فلم میں کام کرنے والا ہجڑا خان اس کو انٹرویو لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ دنیا کے عظیم ترین لوگوں میں کون ہیں تو اس نے کہا کچھ مثبت پہلو کے لوگ ہیں کچھ منفی پہلو کے یعنی کچھ ہاں کے کچھ نہ کے اور مثال دیتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور افریقہ کا نیلسن مینڈیلا انہوں نے دنیا میں جو با کام کیا ہے وہ مثبت پہلو میں کہا الحزم اللہ سب سم اللہ آخا کی ذات گرامی کے ساتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا کا نام لیا اس نے کہا آخا نے جو کام کیے ہیں نیلسن منڈیلا کی طرح کیے ہیں یا اس نے جو کام کیا نیلسن منڈیلا نے وہ آخا کی سیرت پر اس نے عمل کیا ہے اس نے آسمان کو زمین کو کہا یہ دونوں برابر ہیں آسمان اونچا نہیں اور زمین نیچی نہیں اس نے دن اور رات کو کہا یہ دونوں برابر ہیں دن اجالا نہیں اور رات سیاہ نہیں اس نے کڑوے اور میٹھے کو کہا کہ یہ دونوں برابر ہیں کڑوا کڑوا نہیں میٹھا میٹھا نہیں کہاں آقا کی شان ذات گرامی ورفانہ لکا ذکرت ذکر اور فلم میں کام کرنے والے ہجڑے نے اس کائنات کے سردار اس ساقی کوثر اس شافی محشر کو نلسل منڈیلا سے مشاہوت دی اور کہا کہ آقا کی ذات گرامی نلسل منڈیلا کی طرح ہے ہے کوئی دنیا کے اندر مسلم تنظیم جو اس کے خلاف احتجاج کیا ہو فتوا دینا مجھے اور میرے باپ کو بھی آتا ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر بھڑکیلے اور جوشیلے باتیں کر کرنا مجھے بھی آتا ہے روڑی اور روڑیزم کرنے والوں اور مڈر کیس کر کر تین سو دو دفعہ اپنے گلے کے اندر ڈالنے والوں مال اور دولت اور سود کے لیے تم جھگڑے کرنے والوں کتنوں نے اس کے خلاف اخبارات کے اندر مضامین لکھے ہاں پاکستان کے اندر وہ زمین فروش عالم جس نے مجاہدوں کی ایک جماعت کے خلاف یہ کہا کہ ان کا حملہ خودکش حملہ ہے اور اسلام کے اندر وہ خودکش حملہ حرام ہے جبکہ وہ مجاہدوں کی جماعت میرے تیرے لیے مر رہی ہے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کے لیے مر رہی ہے ہمارے ہندوستان کے اندر شہید ہونے والی مساجد کے لیے مر رہی ہے تم ایک بابری مسجد کو لیے روئے بیٹھے ہو دلی کے اندر خود اس بابری مسجد کی شہادت کے بعد کئی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا ابھی پچھلے ہفتے ڈبیا والی مسجد جو خواب کی پراپرٹی میں آتی ہے بغیر وارنٹ کے بغیر نوٹس کے بلو اس مسجد کے اندر طلبا قرآن پڑھ رہے تھے اس مسجد پر بلڈوزر چڑھا دیا گیا ہے کوئی لڑنے والا ہے کوئی اپنی طاقت جو ہے جتانے والا صبح میں جا کر جم کرنے والے اپنے باڑی بنانے والے اپنی روپ دکھانے والے اپنا طاقت اور غصہ دکھانے والے اللہ کی مسجد کو شہید کر دیا گیا اور فلم میں کام کرنے والے اس مردود خان نے آقا کی ذات گرامی کو سیون منڈیلا کے مشابہ قرار دیا تمہارے باپ کو میرے باپ کو کوئی کہے کہ تمہارا میرا باپ گلی کے کتے کی طرح ہے گلی کے گدے کی طرح ہے تو ہمارا غصہ جوش میں آ جاتا ہے آقا کی ذات گرامی کو افریقہ کے کالے کتے کے ساتھ تجوی دی گئی کتنے لوگوں نے مضامین لکھے ہاں ایک زمیر فروش عالم میں جب ان مجاہدوں کے خلاف جو ہمارا درد لگ کر وہ اپنی عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں ان کی آمدنی کا کوئی سورس نہیں وہ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد دوپہر تک وہ زندہ رہتے ہیں نہیں یا دوپہر کی نماز پڑھنے کے بعد اثر میں ان کا جنازہ آ جائے گا جامع شہادت کو نوش کر کر ان کی زندگیوں کی گارنٹی نہیں ان کا مرنا ان کا جینا نبی کی آبرو کے لیے قوم و ملت کے لیے نہ ملک چاہیے نہ تخت چاہیے نہ جو انہیں جو ہے عمارت چاہیے مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں نوجوان اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں یہودیوں کو یہودیت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کے غرور امریکہ کے زام اور اس کی فرونیت کو پیرو تلے دبانے کے لیے اور یہ ہنستے کھیلتے نوجوان یہ مسکراتے نوجوان ان کی ان کا نکاح جنت کی دھورے ان کی دلہن بننے کے لیے بےتاب انہوں نے شادی کر کر نہ انہوں نے شادی کے مزے لوٹے نہ اولاد کو پیدا کر کر اولاد کی محبتیں شفقتیں کیا ہوتی ہیں انہوں نے نہیں دیکھا یہ ایسی کمرے اور یہ بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں یہ نہیں جانتے سب کچھ قربان کر کر ہماری مسجدوں کی فکر ہماری بابری مسجد کی فکر ہمارے گجرات کشمیر میں ظلم و ستم ہونے والے کی فکر رکھ کر یہ نوجوان اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں تو ایک نوجوان ایک عالم اٹھ کر فتوا دیتا ہے ان کا خودکشی کرنا حرام ہے اسلام میں ناجائز ہے تو ایسے کو انہوں نے ختم کر دیا تو یہاں اخبارات کے اندر مضامین لکھے گئے کہ اس عالم کو ختم کرنا حرام تھا اور ان کا یہ معاملہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا آج ظالموں کی حمایت کرنے والے آج اسلام دشمنوں پر قلم اٹھانے والے ہزاروں ہیں لیکن اسلام پر مرنے والے اسلام پر مٹنے والے نبی کی ذات گرامی پر آنچ آ جائے آپ کی حرمت پر آپ کی عصمت پر آپ کی فت پر کوئی حرام زیادہ ڈاکے ڈالے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ کیوں ہر لکھ دیا جاتا ہے یہ کیوں ایکسرسائز کیا جاتا ہے یہ کیوں باڑی بنائی جاتی ہے جورو کو بچانے کے لیے اولاد کو بچانے کے لیے اپنی زمین ایک بالش کوئی لے لے ایک بالش کوئی لے لے آپ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہو کوئی آپ کے گھر کی تعمیر کی جانے والی ایک مٹھی بالو لے لے ایک اینٹ لے لے ایک جو ہے سو گرام سیمنٹ لے لے یہ طاقت یہ ہارلک اور یہ باڑی بنانا یہ جم کرنا وہاں کام آئے گا مسجد شہید ہو ہوتی رہیں گی ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لٹتی رہے گی مدارس پر بمباری ہوتی رہے گی ہمارے نوجوانوں کو قید کیا جاتا رہے گا ہمارے نوجوان جیل کے سڑے ہوئے کھانے کھانے پر مجبور ہوتے رہیں گے ہمارے نوجوان بیویوں بچوں سے دور ہو کر کالی کوٹری کے اندر اپنی نوجوانی گزاریں گے ہے کوئی اس کے لیے آواز اٹھانے والا ہے کوئی اس کے لیے مان لگانے والا ہم جیتے ہیں اپنی جورو کے لیے ہم مرتے ہیں ہیں اپنی اولاد کے لیے ہمیں محبت ہے ہماری زمین سے ہمیں تعلق ہے ہماری بلڈنگوں کے ساتھ اور اگر کوئی کر رہا ہے کم سے کم بابا زبان کو لگام لگا لیا ہوتا کیا جی مل رہا ہے پلا جماعت دیکھے پورے مسلمانوں کو رسوا کر رہی حملے کر کر پورے مسلمانوں کو شرمندہ کر رہے ہیں پورے مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایا کا وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں جو تجھ جیسے مجھ جیسے ہجڑوں اور نہ مردوں کو کام کرنا چاہیے تھا وہ اٹھے ہیں وہ اٹھے ہیں وقت کے فراؤن سے موسا بن کر ٹکر لینے کے لیے وہ اٹھے ہیں وقت کے نمروز سے ابراہیم بن کر ٹکر لینے کے لیے تجھے داد دینا چاہیے تھا تجھے دعائیں کرنا چاہیے تھا تجھے چندہ دینا چاہیے تھا تو زبان لڑاتا ہے یہ صاحب یہ اختلافات پیدا کرتے ہیں یہ دھماکے کرتے ہیں دھماکے کیوں کرتے ہیں تخت پانے کے لیے تاراج پانے کے لیے یہ کیوں کرتے ہیں ملک پانے کے لیے ملک عزیز ہوتا قربانیاں دے کر افغانستان کو نہیں پائے ہوتے زمین کو بیچ کر سواد کو نہیں پائے ہوتے ملک کو ٹکرایا نہیں انہوں نے حکومت کو ٹکرایا نہیں اب فرانس کے اندر بات چل رہی ہے اور میڈیا کے اندر باتیں آ رہی ہیں کہ عورت کے لیے نقاب عورت کے لیے پردہ یہ غلامی کی نشانی تو کیا ضرورت ہے انہیں جورو میری اما میری بیٹی میری میں اس کو پردے میں رکھوں میں اس کو ننگا نچواؤں فکر کیوں ہو رہی ہے تم فکر کرو ابو غریب جیل کی جہاں ناط مسلمان تڑپ تڑپ کر موت مانگ رہے ہیں موت نہیں مل رہی ہے تم فکر کرو گمان تنا و بے کی جیل کی کہ جہاں قیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے تمہارا کوئی پالتو کتا بھی مر جائے تو تم جب جاتے ہو تم مسلمانوں کو پکڑ کر کتوں اور جانوروں سے بدتر سلوک فکر کرو یہ نماز پڑھنے والی عورت کی تمہیں فکر ہے ہم اگر کوئی ایسی بحث چلائیں یہ ہندوستان کے کوٹوں کے اندر عدالتوں کے اندر یہ کالا کپڑا پہن کر جو جج آتے ہیں یہ ان کی غلامی کی نشانی یہ کالا کوٹ پہن کر جو لائر آتا ہے کیا ضرورت ہے ہمیں لائر کالا کوٹ پہنے باغانے کا رنگا پہنے جج برقع پہنے یا یہ کہ وہ لنگا چڈی پہنے ہمیں کیا ضرورت جب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ صرف یہ صرف یہ صرف زمیر فروش مسلمانوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے کہ حجاب اور پردہ یہ غلامی کی نشانی ہے اسے ثابت کرنے کے لیے رہا سہا وہ پردہ وہ برقع جو نئیٹی کی طرح رہ کر پاخانے کی جگہ کا ناپ دکھا رہا ہے سینے کا کمر کا ناپ دکھا رہا ہے وہ کہہ رہے کہ اسے بھی نکال دو صرف ہمدردی نہیں ہے ہمدردی نہیں ہمدردی ہو آؤ تہاڑ جیل میں آؤ ہمدردی ہے آؤ ابو غریب جیل آؤ ہمدردی ہے آؤ گوانتا نامو بے کی جیل میں آؤ ہمدردی ہے آؤ تو دنیا کے ایک ملک کی طرح فلسطین کی جیل ایک ملک کی طرح ہے دنیا میں اتنی بڑی جیل نہیں ہے لاکھوں قیدی بخار پر دوا نہیں دانت صاف کرنے کے لیے منجن نہیں نہانے کے لیے صابن نہیں کھانے کے لیے پاک و صاف کھانا نہیں کیڑا پڑا کھانا دیا ہمدردی ہے تو دکھاؤ یہاں یہاں دکھاؤ یہ گھر میں ذکر کرنے والی عورت نماز تحجد پڑھنے والی اور باہر اپنی عصمت اور آپ عفت کی آبرو کی محافظ عورت ان کی فکر ہے تمہیں اور مسلمان اس میں حصہ لے رہا ہے کیا حصہ یہ پردہ عورت کی غلامی کی نشانی ہے یا نہیں افغانستان کے اندر جب اسلامی مملکت تھی دو ہزار دو کے اندر انگلینڈ کے اندر وہاں کا کچھ ایکسپریس نام کا اخبار تھا انگریزی اس کی لیڈی رپورٹر افغانستان کے اندر آئی اور آئی تو حکومت کے اہلکاروں سے اس نے اجازت نہیں لے رکھی تھی یعنی رپورٹر جب آپ کے گھر میں آ رہا ہے آپ کی پرسنل لائف کی رپورٹنگ کرنا چاہتا ہے آپ کیا کھاتے ہیں آپ کب اپنی اولاد سے ملاقات کرتے ہیں اپنے بچوں کو آپ کون سی اسکول میں داخل کر رکھا ہے کون سا یہ پرسنل معاملہ ہے اس کو اجازت لینی چاہیے اب خفیہ آ کر ایک کمرے میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے یہ کیا کھاتا ہے یہ تو غلط طریقہ نہ ہوا تو اس برطانیہ کی برطانیہ وہ انگلینڈ ایکسپریس ہے کیا نام ہے اخبار ہے بہرحال وہ آئی لیڈی نوجوان تھی حسین تھی افغانستان کے اندر آئی وہاں کے اہلکاروں نے اس کو گرفتار کر لیا کہ قانون کے خلاف عمل ظاہر سی بات ہے یہ اصول کے خلاف ہے ضابطے کے خلاف ہے کئی مہینوں تک وہ ان داڑی اور پگڑے والوں کی قید میں رہی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو رہا کر دیا پہلی مرتبہ جب یہ برطانیہ گئی ساری دنیا کی میڈیا ٹوٹ پڑی اب دہشت گردی کا پوسٹ مارٹم ہوگا یہ جو افغانی پگڑی والے داڑھی والے ٹیلیورسٹ ہیں یہ دہشت گرد ہیں اب ان کا دودھ کا دودھ ہو جائے گا پانی کا پانی ہو جائے گا عورت پر ظلم ستم عورت کی آبرو یہ سب آج سب کا جو ہے پوسٹ مارٹم ہو جائے گا اور دن کے اجالے میں ان کے سیاہ کارنامے آ جائیں گے امریکہ واشنگٹن برطانیہ ہندوستان پوری ورلڈ کی میڈیا اور پوری دنیا کی طاقتور کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پریس کانفرنس چل رہی ہے اور ایک ہلکا سا رومال اپنے چہرے پر ڈال کر یہ پریس رپورٹر آتی ہے اور اس نے جو جملے بتائے آج دنیا کی عورت مسلمان عورتوں کی حفاظت کی بات کرنے والوں کو بتاؤ اس رپورٹر کی بات بتاؤ کان پیساب تھے اس کے اوپر بیتے ہوئے ظلم اور ستم کی داستان سننے کے لیے آنکھیں بےتاب تھی اس کے کپڑے پر خون کے داغ اور دھبے قسمت کے لٹنے کے دیکھنے کے لیے لیکن یہاں معاملہ اور تھا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسی حد تک حوصلوں ٹھنڈے ہو گئے امیدوں پر پانی پھیرا کہا کہ چلو قید میں رہتے ہوئے اسے سلام کرتے ہوئے عادت ہو گئی یہ پگڑی والے دہشت گرد جس کو دہشت گرد کہتے ہیں خود دشمن نے اعتراف طرح کیا کہا کہ جب مجھے انہوں نے پکڑا تو انہوں نے مجھے آگے کیا اور ہمیں پیچھے یہ آگے رہے اور ہمیں پیچھے کیا اور ہمارے ساتھ ایک خاتون کو لگا دیا اور نگاہ اٹھا کر اس نے کہا ہمارے رب کی قسم جب تک دو چار مہینے ہم ان کی قید میں رہے چھونا آبرو لوٹنا تو دور کی بات کچی مٹی کی زمین پر یہ داڑھی اور پگڑی والے حکومت کے اہلکار میری آبرو کی حفاظت کے لیے کچی زمین پر سوتے رہے اور مجھے اے سی کمرے کے اندر مسحری کے اندر تقت پر مجھے سلایا بار بار پوچھتے رہے بہنا کوئی تکلیف تو نہیں ہے کھانے میں کیا پسند کرو گی ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک جاتا ہے کھانا پینا فرق ہو جاتا ہے ہمارا کھانا ہماری بریانی ہمارا خشکا امریکہ میں نہیں ملتا امریکہ کا پیزا اور برگر ہندوستان میں نہیں ملتا یہ ٹیسٹ کا فرق ہو جاتا ہے بہنا نہیں کھا پا رہی ہیں ہم سے کوئی تکلیف ہو تو معاف کرنا آپ کے لیے اسٹو لایا جاتا ہے سبزی لائی جاتی ہے وہ کہتی ہیں مجبوراً ان کے جبر پر کچھ عورتوں کے ساتھ میں بازار گئی سودا سلف لینے کے لیے دو چار عورتوں کے علاوہ جو میں دیکھا کرتی تھی سنا کرتی تھی یہاں بازار میں دو چار عورتوں کے علاوہ سب مرد ہی مرد ہی حضرات تھے سلام کر کرنے والے امن کی بات کرنے والے آفیت کی بات کرنے والے جب ان کے اخلاق سے متاثر ہوئی تو اس برطانیہ ایکسپریس کی رپورٹر نے اسلام کو قبول کر دیا تم عورتوں کی حفاظت کی بات کرتے ہو ہماری قید میں آنے والی عورت ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر جاتی ہے اور تمہاری قید میں جانے جانے والا معصوم نوجوان دہشت گرد بننے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ اخلاق تمہارے ہیں اور یہ دین ہمارا ہے یہ تعلیم آقا کی ہے امریکہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا سہیل نام کا دکاندار تھا اور ایک لٹیرا آیا اور گن کے اشارے پر اس نے لوٹنا چاہا اچانک اس نے کوئی جملہ پڑا اللہ کو یاد کیا حفاظت والا اللہ وارحم الراحمین یا اللہ یا حفیظ کچھ بھی پڑا ہوگا پڑھتے ہی ایک لمحے کے لیے وہ ڈاکو غافل ہوا تو وہ لوگ بھی اپنی حفاظت کے لیے گن رکھتے ہیں کٹا رکھتے ہیں اس نے کیا باغ سے گن نکال لیا اور کہا کہ دیکھو اب تمہاری جان میرے قبضے میں ہے تو چنانچہ اس نے گن کو اپنی ڈاکو نے پھینک دیا اور ہاتھ اوپر اٹھا دیا اشارہ تھا میں سلنڈر ہو رہا ہوں تمہارے قبضے میں جا رہا ہوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیا سہیل نے بلایا اور سینے سے اسے لگایا بھائی تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں انسان انسان کا خون پیے گا تم سمجھتے ہو ہم مار دیں گے تم سمجھتے ہو ہم تمہارا خون پی لیں نہ بابا نہ بابا تم ہماری جان بھی لے لیتے ہم تمہیں نہیں مارتے اب اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے آنے لگے امریکہ کا ڈاکو تھا یہاں ہندوستان کا منافق ڈاکو نہیں قرض لے کر ڈبانے والا ڈپلیکیٹ ڈاکومینٹس بنا کر بیواؤں یتیموں مسکینوں کی زمین داغنے والا اور غریبوں مسکینوں میں شادی کی نسبتیں کر کر لاکھوں روپے ڈکاتنا وہ تو کھلا ہوا ڈاکو تھا آنکھوں سے آنسو کے قطرے آئے بھیا بات اصل میں یہ ہے میں ڈاکے کا پیشہ اختیار نہ کرتا نہ میں پیشہ ور ڈاکو ہوں نہ کبھی میں جیل گیا ہوں ماں میری بیمار ہے دوائیوں کی ضرورت تھی ہماری قوم امداد نہیں کرتی ہماری قوم ہماری مدد نہیں کرتی مجبوراً میں نے سوچا کہ کچھ پیسہ یہاں ڈاکہ ڈال کر میری ماں کا علاج کروں بھیا تم مجھ سے کہتے تمہاری ماں میری ماں کی طرح ہے تمہاری عورت جو ہے ہم جو ہے اس کی عزت کرتے ہیں توقید کرتے ہیں یہ کہہ کر اس کو سے سے لگایا دوا دارو لی اور اس ماں کی عیادت کی اور کہا کہ بھیا جب کبھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو دوا کی ضرورت ہو آنے کی بھی زحمت گبارا کرنے کی ضرورت نہیں ایک فون سے اس غلام کو اس حقیر کو اطلاع دے دینا یہ حاضر خدمت ہو جائے گا اتنا جملہ کہنا تھا بس بس سہیل بھیا آپ مجھے وہ ایمان دے دیجئے جس ایمان نے آپ کو یہ کلمات سکھائے ہیں آیا ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا مومن و مسلمان بن کر یہ ہمارے کردار ہیں یہ ہمارا کیریکٹر ہے یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ہم ڈاکو کو بھی ایمان دے کر بھیجتے ہیں ہم ڈاکو کو بھی ہم جو ہے جنت کی صنعت اور جنت کی ٹکٹ دے کر ہم بھیجتے ہیں کہاں گئے وہ اخلاق کہاں گئے وہ کیریکٹر کہاں گئے نبی کی وہ تعلیمات جو ہماری زندگیوں میں ہمارے آبا اور اجداد میں تھی اور کہاں ہم سنگا کے پیچھے پڑ گئے کہاں ہم رشوت کے پیچھے پڑ گئے سود کے پیچھے پڑ گئے مال کے پجاری بن گئے اور اولاد کے غلام بن گئے زمین و مٹی کے ہم غلام بن کر رہ گئے سجدوں میں فکر تو عمارتوں کی فکر دکان میں فکر تو کاروبار کی فکر ہر یہی فکر کہ ہماری دنیا کیسے بنے یہ دنیا تو جانے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے آخرت کلو من پان وجہ ربی کا کز جلا علی ولی کراف تمام چیزیں پناہ ہونے والی ایک چیز باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہم بھی پناہ ہونے والے تاج محل پناہ ہونے والا لال قلعہ پناہ ہونے والا امریکہ پناہ ہونے والا ایسی موت کی درد دینے والے اور ایسی موت کو یاد کرنے والا مسلمان کیا دنیا کے پیچھے پڑے گا ہم نے موت کو بھلا دیا ہم نے آخرت کو بلا دیا ہم نے قبر کو بلا دیا تب ہم دنیا کے کتے ہو کر رہ گئے ہم سچائی پر رہیں نبی کی تعلیمات پر رہے اللہ جانوروں کو مچھروں کو اڑنے والے پتنگوں کو بھیج کر اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا کلام پاک میں سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا یا الذین ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم اے مسلمانوں ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہماری بات کو سن رہا ہے اللہ ہماری دلوں کی کیفیت کو جان رہا ہے اللہ ہمارے آنکھوں کے اشارے کو پہچان رہا ہے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہیں کرے گا مسلمانوں نہیں کرے گا اللہ ہمارا محافظ ان کی حکومت محافظ ان کا امریکہ محافظ ان کی دولت محافظ ان کے ہتھیار محافظ ان کے باڈی گارڈ اور ان کے پولیس اور ملٹری محافظ ہمارا اللہ محافظ ہے پوری دنیا کی حفاظت ایک طرف اور اللہ حفاظت پر آ جائے ایک طرف ایک مہاجن تھا جو سود پر رقم دیا کرتا تھا ایک مسلمان نے مجبوری سے اس مہاجن سے قرض لے لیا اور وہ ہوا جو ہونا تھا کہ سود کے اندر اصل ڈوب گیا اب اس نے مانگا مانگا وہ دیا نہیں جب آیا مہاجن تو یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا بڑا ہوشیار تھا اور بڑا چالاک تھا تو اس بیٹے نے پوچھا کہاں گئے تمہارے ماں باپ بڑا ہوشیار تھا کہا کہ ہمارے ماں باپ ہاتھ لگیں گے تو یہ ان کو تنگ کرے گا قرض ادا کرنے کو وہ تو ہے نہیں ان کے پاس بیچارے مجبوری میں سود میں پڑ گئے تھے قرض میں پڑ گئے تھے اللہ کی مددیں آتی ہیں اگر سچائی پر ہو آدمی حدیث میں آتا ہے قرض لے کر جو ادا کرنے کی نیت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں تو کہا تیری ماں کہاں گئی اب اس نے مزاحیہ انداز میں کہا ہوا بیچ کر لالٹین چراغ لینے کے لیے گئی ہوا بکتی ہے گئی ہے ہاں، باپ کہاں گیا کہا کہ زندہ درخت کو مردہ کر کر مردہ درخت کو پیرنے کے لیے گیا دوا خراب ہے چپل نکال لیا ایک تو قرض نہیں دیتا الٹی باتیں کرتا ہے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری ماں ہوا بیچ کر لالٹین لینے گئی چاند لینے گئی ہے اور میرا باپ مردہ درخت کو کھاڑ کر زندہ درخت مردہ کر کر اور زندہ درخت کی کھیتی کرنے گیا ہے مردہ درخت کی کھیتی کرنے گیا ہے اور جب اس نے کہا قسم کھا رہا ہے اللہ کی تو بتا ماجرا کیا ہے ہوا کہیں ملتی ہے ہوا بیچ کر کوئی چاند لے سکتا ہے کوئی زندہ درخت کو اکاڑے گا بے وقوف ہے پھل دے گا درخت کوئی مردہ درخت زمین میں لگائے گا کہے گا کہ واقعیت تم بھی قسم کھاؤ کہ میرے ماں باپ کا قرض ادا کر دو گے تو میں بتا دوں گا کہ ہوا بھی بیچی جاتی ہے اور چاند بھی خریدا جاتا ہے اور مردہ درخت زندہ درخت کو کاٹ کر مردہ درخت میں لگایا جاتا ہے قسم کھاؤ اس نے قسم کھائی اور جب اس نے ماہرا بیان کر دیا ہوا کہاں لیتی ہے اور کہاں انسان بیچتا ہے اور چاند کیسے لیا جاتا ہے اور مردہ زندہ درخت کیسے اکھاڑا جاتا ہے اور مردہ درخت کی کھیتی کیسے کی جاتی ہے تو اب یہ بدل گیا بدل گیا کہنے لگا کہ نہ اب تو مجھے معاملہ سمجھ میں آ گیا قرض ادا کرو سود کے ساتھ اب کہا کہ بھی تم نے قسم کھائی تھی قسم کھائی تھی تو اب گیا معاملہ علاقے کے چودھری کے پاس پنچایت میں پنچایت میں چودھری بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ چودھری صاحب مکھیا صاحب اس نے کہا تھا ہوا بک کر چاند کو خریدا جا سکتا ہے اگر ہم راز بتا دیں گے تو قرض معاف کر دے گا سود کو معاف کر دے گا اور زندہ درخت کو اکھاڑ کر مردہ بنا کر اگر اس کی کھیتی کی جائے گی اور راز بتا دیا جائے گا تو اس نے کہا تھا کہ یہ قرض معاف کر دے گا اس نے کہا بالکل بیکار ہے بیکار بات ہے تو اب کوئی گواہ نہیں یہ تنہائی میں بات ہوئی تھی اس نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس نے کہا ایک مکھی ہے جو اس کی ناک پر بیٹھی ہوئی تھی اتنا کہنا تھا وہ بوکلا گیا کیا مکھی نے چودھری کو اس بات کی گواہی دی کیا ہوا بیچ کر چاند کو خریدا جا سکتا ہے کیا زندہ درخت کو اکھاڑ کر مردہ درخت کی کھیتی کی جا سکتی ہے اور اس مقدمے کے اندر مہاجن کی جیت ہوتی ہے یا اس بچے کی عقل مندی کی وجہ سے ماں باپ کا قرض معاف ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ خلاصہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں جن لوگوں کو عقل مند قرار دیا موت کو یاد کرنے والا ہمیں اللہ موت کو یاد کرنے والا بنائے اللہ دنیا کی نفرت ہمارے دل میں ڈالے آمین واقع الحمد للہ رب العالمین